السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار اچھے اچھے ساتھیوں کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے آپ جانتے ہی ہیں ہم سن رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا ہے صورت میں جو کہ موجود ہے سولویں سپارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے فرعون کے دربار میں جہاں پہ انہوں نے فرعون سے بات چیت کی اسے اپنی وہ نشانیاں دکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھیں یعنی کہ معجزات اور فرعون کو ایسا لگا کہ یہ تو کوئی جادوگر ہیں چنانچہ اس نے اور اس کے درباریوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سارے ملک کے خوب ماہر جادوگروں کو بلا کے لائیں گے اور پھر ہم ان کا مقابلہ کریں گے موسا کے ساتھ تھوڑے ہی دنوں میں بڑے بڑے ماہر جادوگر جمع ہو گئے فرعون نے موسا علیہ السلام سے کہا اب ہم تمہارے جادو کا مقابلہ جادو سے کریں گے کوئی دن مقرر کر لو ہم تم اس دن جمع ہوں اور ایک کھلے میدان میں مقابلہ ہو جائے موسا علیہ السلام نے فرمایا اچھی بات ہے تمہارے جشن کا دن اس کام کے لیے ٹھیک رہے گا کچھ دن چڑھے لوگوں کو جمع کر لو جشن کا دن یعنی کہ جیسے ہمارے عید ہوتی ہے ایسے ان کے ہاں بھی کوئی عید ہوا کرتی تھی بات طے ہو گئی فرعون نے پوری طرح تیاری شروع کر دی ادھر موسا علیہ السلام نے پھر ایک آخری بار لوگوں کو سمجھانے کی کوشش فرمائی آپ نے ان تمام جادوگروں اور دوسرے لوگوں کو اپنی پوری بات سمجھائی انہیں اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے اس کی طرف کسی کو منسوب نہ کرو اور ایسا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے ناراض ہو جائے جو کوئی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا وہ برباد ہو جاتا ہے لوگوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنی تو کچھ غور کرنے پر آمادہ ہوئے اس صورت حال کا اندازہ کرتے ہی فرعون اور اس کے سرداروں میں پھر کھلبلی مچی سب نے مل کر مشورہ کیا اور پھر طے کیا کہ ادھر سے بھی حضرت موسیٰ کے خلاف باتیں پھیلائیں گے پروپیگنڈا کریں گے اور لوگ جو اگر حضرت موسیٰ کی بات سے متاثر ہو رہے ہیں تو انہیں بھی ٹھیک کیا جائے گا انہوں نے بھی اپنے ملک میں اعلان کرنا شروع کر دیا تم کو معلوم بھی ہے یہ دونوں کون ہیں بڑے جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے دیس سے نکال دیں اور تمہارے پسندیدہ بہترین تہذیب کو ختم کر کے رکھ دیں موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ باتیں کہہ رہے تھے اور فرعون بھی کہہ رہا تھا مگر ہوا یہ کہ جو لوگ حت موسیٰ کی باتوں سے متاثر ہو رہے تھے اور ان کی بات سن رہے تھے وہ رک گئے اور پھر سوچنے لگے کہ واقعی اگر یہ اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں ہمارے ملک سے نکالیں تو تو بہت ہی بری بات ہے اس زمانے میں پیارے ساتھیوں جادو کا بڑا زور تھا بہت لوگ یہی کام کیا کرتے تھے کھلی ہوئی بات تھی کہ ایک ایسے جادوگر کا مقابلہ ہو جو اس طرح ملک اور قوم کے خلاف سازش کر رہا ہو اچھی طرح ڈٹ کر ہونا چاہیے چنانچہ بڑے بڑے ماہر جادوگر میدان میں آ گئے اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ جو آج جیتا وہی میدان مار جائے گا اگر موسا علیہ السلام نے ایسے بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو بھگا دیا تو پھر یہ جادوگر نہیں یہ جو کچھ کہتے ہیں وہی سچ ہوگا ان کے ساتھ کوئی اور بڑی بڑی طاقت ہوگی اور اگر یہ جادوگر ہیں تو پھر یہ آج ٹک نہیں سکتے انہیں بھاگنا ہی پڑے گا مقابلہ سخت تھا مقابلے کے فیصلے پر فرعون کی حکومت کا دار و مدار تھا لوگوں نے یا فرعون کے ساتھ ہونا تھا یا موسا علیہ السلام کے ساتھ اب جادوگروں نے فرعون کے پاس جا کر کہا کہ سرکار اگر ہم جیت گئے تو ہمارا انعام تو ہمیں ملے گا نا فرعون نے کہا کیوں نہیں ہم تمہیں اپنا خاص درباری بنا لیں گے یہ بہت ہی زبردست تحفہ تھا سب سے بہترین تحفہ تھا جو فرعون کسی کو دے سکتا تھا وہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے آئے میدان میں موسا علیہ السلام سے کہنے لگے کہو پہلے تم اپنا جادو چلاؤ گے یا ہم اپنا داؤ چلائیں موسا علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم ہی اپنا جادو چلاؤ جادوگروں نے اپنی لکڑیاں اور رسیاں پھینک دیں اور بولے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ضرور جیتیں گے ان کا جادو اتنا زبردست تھا کہ لوگوں کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ لاٹھیاں اور رسیاں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں چاروں طرف ایک دہشت اور روب کا سما بن گیا یہ حالت دیکھ کر موسا علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے جادو سے مروب ہو کر لوگ میری دعوت کو جھوٹا سمجھ لیں ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈھارس بندھائی ارشاد ہوا موسا ڈرنے کی کوئی بات نہیں جیت تمہاری ہی ہے یہ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے ذرا اسے ڈال تو دو دیکھو کہ جو انہوں نے تماشا لگایا ہے وہ ابھی کے ابھی ختم ہوا جاتا ہے وہ جادو ہی تو ہے اور بھلا جادو سے کون جیت سکتا ہے موسا علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینک دی وہ اشدہا بن گئی یہ اشدہا جدھر گیا وہاں سے جادو کا اثر فوراً ختم ہو گیا لوگوں نے دیکھا کہ جادوگروں کا سارا کیا دھرا آن کی آن میں ختم ہو گیا عجیب منظر تھا فرعون اور اس کے سارے درباری حیران پریشان کھڑے تھے لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ادھر جادوگروں کا تو اس سے بھی برا حال تھا انہیں یقین تھا کہ جادو کے فن میں انہیں کوئی نہیں ہرا سکتا ان کے ٹکر کا تو کوئی بھی نہیں ہے اب جو انہوں نے دیکھا کہ ان کا جادو ایک دم سے ختم ہو گیا تو وہ سمجھ گئے پوری حقیقت ان کے سامنے آ گئی انہیں یقین ہو گیا کہ موسا علیہ السلام جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ یقیناً اللہ کے رسول ہیں جادوگروں کو یقین آ گیا کہ واقعی اصل مالک اور آقا اللہ ہے فرعون نہیں اور موسا علیہ السلام سچ بتا رہے ہیں کہ اصل زندگی یہی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد آنے والی زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی اس یقین اور ایمان کے بعد ان کی نظر میں اب فرعون کی کوئی حقیقت کوئی عزت باقی نہ رہی نہ انہیں فرعون کی سزا کا خوف رہا اور نہ اس کے انعام کا لالچ کیونکہ فرعون کی سزا ہوتی یا انعام یہ دونوں تو اسی دنیا میں تھے نا وہ تو اب سوچ رہے تھے آخرت کے انعام کے بارے میں جو کبھی ختم نہیں ہوگا یہ سب باتیں جادوگروں کو کچھ ایسے سمجھ میں آئیں کہ وہ ایک دم ہی سجدے میں گر پڑے بولے ہم ایمان لائے اس خدا پر ایمان لائے جو دونوں جہان کا پالنے والا اور مالک ہے وہ جس کی بندگی کی دعوت موسا اور ہارون دیتے ہیں فرعون اس حادثے کے لیے بالکل تیار نہ تھا جادوگروں کی اس حرکت سے تو سارا کھیل ہی بگڑ گیا موسا علیہ السلام کی بات کو ہلکا کرنے اور ان کی دعوت کا اثر مٹانے کے لیے اس نے جو چال چلی تھی وہ بجائے فائدہ دینے کے اسی پر الٹ ہو گئی بھلا جب اتنے بڑے بڑے جادوگروں نے جان پر کھیل کر فرعون کے سامنے بھرے مزے میں اعلان کر دیا کہ موسا نے جو کچھ کہا ہے وہ جادو نہیں ہے بلکہ ایک ایک لفظ سچ ہے تو پھر کیا گنجائش گنجائش باقی رہ گئی تھی کہ لوگوں کو یہ کہہ کر روکا جا سکتا کہ موسا جادوگر ہیں اب فرعون کو غصہ آنے لگا کہنے لگا اچھا تو تم میری اجازت کے بغیر ایمان لانے کا اعلان کر بیٹھے اب معلوم ہوا دراصل تم سب موسا کے ساتھ ہو تم سب نے مل کر حکومت کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کا جال پھیلایا ہے تم چاہتے ہو کہ اس دیش میں رہنے والوں کو نکال دو اور خود یہاں کے مالک بن بیٹھو سن لو میں تمہاری سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا میں یہ ظلم تمہیں لوگوں پر نہیں کرنے دوں گا تمہیں ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ تمہارا کیا اثر ہوگا ہم تمہارے ہاتھ پیر کٹوا کر تم سب کو سولی پر چڑھا دیں گے معلوم ہو جائے گا کہ کون سخت سزا دے سکتا ہے ہم یا پھر کوئی اور مجمع پر سناٹا چھا گیا پھٹی ہوئی نگاہوں سے سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور فرعون نے جو اعلان کیا تھا اس کا سوچ کر سب کو ڈر لگنے لگا لیکن مجرموں کا کیا حال تھا یعنی کہ جادوگروں کا انہیں کوئی خوف و حراس نہیں تھا اس اعلان کو انہوں نے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا اس لیے کہ اب ان کے اندر ایمان کی طاقت جو آ گئی تھی اللہ تعالیٰ کے دوست بن گئے تھے اور جو اللہ تعالیٰ کا دوست بن جائے اس کے دل سے ہر طرح کا ڈر نکل جاتا ہے انہوں نے یہ اعلان سنا سجدے سے سر اٹھایا اور بولے اس سے کیا ہوتا ہے جو حقیقت ہمارے سامنے کھل کر آ چکی ہے اس کے مقابلے میں ہم آپ کی بات کو کوئی وزن نہیں دے سکتے ہمیں کچھ ڈر نہیں آپ کا جو جی چاہے کر ڈالیے زیادہ سے زیادہ اسی زندگی پر تو آپ کا بس چل سکتا ہے اس کے بعد تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہمیں لوٹ کر تو بہرحال اسی سچے آقا کے پاس جانا ہے اور اسے تو ہم اپنا مالک مان چکے ہیں ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا ہمیں معاف فرما دے گا ہم تو اپنے مالک سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے مالک ہم پر اپنی رحمت کی ایسی بارش فرما کہ ہم تیری راہ میں ثابت قدم رہیں کسی سے بھی نہ ڈریں ہر قسم کی مصیبتیں اور مشکلیں خوشی خوشی جھیل سکیں موت بھی ہمیں اپنی جگہ سے نہ ہلا سکے اور ہمیں موت اس حال میں آئے کہ ہم تیرے وفادار اور فرما بردار ہوں اب ان کی تقریر سے کیا ہوا کہ جو مجمع میں لوگ اکٹھے ہوئے ہوئے تھے ان کے اوپر بہت زیادہ اثر ہو گیا اور وہ سب لوگ سوچنے لگے کہ کیا واقعی جو بات موسا کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور کیا فرعون کے اندر کوئی بھی طاقت نہیں کیا واقعی وہ گناہ وہ کسی کا خدا نہیں فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے سب کو مار دینے کی اور بہت اذیتیں اور تکلیف دینے کی دھمکیاں دیں اس سے لوگ ڈر گئے اور خاموش ہو گئے جادوگروں کو تو فرعون نے سزا دے دی حضرت موسا اور ہارون وہاں سے واپس آ گئے اور پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم سنیں گے انشاءاللہ اس کہانی کے اگلے حصے میں ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ